اس کی فکر کیا ہے اللہ کے بارے میں اللہ کے رسول کے بارے میں قرآن و حدیث کے بارے میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جنہیں سلامتی عقیدہ کی نعمت حاصل ہے ورنہ اکثریت کی سوچ اور ان کا عقیدہ کتاب و سنت کے سراسر خلاف ہوتا ہے اللہ تعالی کے بارے میں سوچ صحیح نہیں ہوتی جو تمام عقائد کی بنیاد ہے ابھی اللہ کے فضل و کرم سے رمضان کا مہینہ گزرا ہے اس مہینے میں آپ نے یہ حدیثیں بطور خاص سنی ہوں گی کہ رمضان کی تمام عبادات کی قبولیت کا انحصار اللہ تعالیٰ پر صحیح ایمان لانے میں من صام رمضان رمبان ومن ذنبه جو ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف ہو جائیں من قام رمضان ایمان و احتساب غفر له ما تقدم من ذنبه جو ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ رمضان کا قیام کر لے اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف ہو جائے من قام لیلت القدر ایمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه جو شب قدر کا قیام شب قدر کی عبادت ایمان کے ساتھ کر لے احتساب کے ساتھ کر لے اس کے سابق اتمان گناہ معاف ہو جائے تو ان احادیث سے کیا حاصل ہو رہا ہے مانا یہ کہ روزہ راتوں کا تیان تناوی اور شب قدر کی عبادت یہ کچھ بھی نہیں جب تک ایمان نہ ان تمام عبادات کی قبولیت ایمان پر ہے اگر ایمان سلامت نہیں ہے عقیدہ صحیح نہیں ہے تو ان میں سے کسی عمل کا کوئی فائدہ نہیں عمل چاہے کتنا بڑا ہو اور کتنی ہی مقدار میں ہو لیکن بنیادی اور اساسی شرط عقیدے کی اسلام کی ہے اسی لیے اللہ تبارک بتایا ہے بعض مقامات سے صرف عقیدے ہی کو ایک مومن کی حقیقی پہچان قرار دی کہ ان الین آمنوا باللہ ورزول ثم ملم یور کہ مومن تو صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لے اور اس میں کوئی شک نہ تم ملم یرتاب اس ایمان میں کوئی شک نہ ہو یہاں صرف عقیدے کو ایک مومن کی پہچان قرار دیا جس سے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دین اسلام میں عقیدے کی کتنی اہمیت ایک شخص عمل کرتا رہے اور نیک اعمال سے اس کو محبت بھی ہو لیکن اس کا عقیدہ سلامت نہیں تو اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی اور اگر اس کی فکر ہی سالم ہے اس کی سوچ شریعت کے مطابق جو کچھ قرآن و حدیث میں ہے وہی اس کے قلب و دماغ میں ہے تو یہ وہ خوش نصیب انسان ہے جس کی نیکیاں عبادات کم ہی کیوں نہ ہو لیکن اللہ تبارک بتایا کہ ہاں اس کا مقام بڑا عظیم ہے اور دین اسلام میں اسے بڑی اہمیت حاصل ہے اس کی نیکیاں رائے گاہ نہیں جاتی اس کی عبادات ضائع نہیں ہوتی چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ایسے کئی صحابہ کی مثالیں ملتی ہیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدے کی تعلیم لی اس پر قائم رہنے کا عزم کیا اور اس کے فوری بعد ان کا انتقال ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دفن کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ فرما رہے ہیں کہ آنے لا کلیل اجرا کثیر کہ اس شخص کو عمل کرنے کا موقع نہیں ملا لیکن بہت زیادہ اجر لے کے جنت میں پہنچ چکا ہے حالانکہ عمل نہیں کیا اگرچہ احمد صالحہ یہ بھی ایک بہت بڑی بنیاد ہے لیکن اس بنیاد سے پہلے عقیدہ سب سے بڑی بنیاد ہے لہذا یہ مرحلہ ایسا ہے کہ اس پر انسان کو مکمل بصیرت ہونی چاہیے اور جتنے بھی ایمانیات ہیں ان تمام کے بارے میں اس کی سوچ اس کی فکر اور اس کا عقیدہ بالکل صحیح ہونا چاہیے چھ چیزیں ایمانیات ہیں حدیث جبریل میں ہے کہ جبریل علیہ السلام والسلام انسانی شکل میں محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کو آتے تھا صحابہ کہتے ہیں کہ فاسل میں رخ بتے ہی لا رخ بتے اس نے اپنے دونوں گھٹنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ جوڑ دیے وفادہ یہ دہائی ہے نا رک بدئی اور اپنے ہاتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گٹنوں پر رکھ دیے اور سوالات کرنے لگے اس نے بہت سے سوال کیے ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ اخبر نہیں انل ایمان مجھے ایمان کی خبر دیجیے ایمان کیا ہے یہ بڑا اہم اور قیمتی سوال ہے اور اس سوال کا فہم اور اس کے جواب کا ادراک یہ ہم سب کو ہونا چاہیے کیونکہ اسی میں ایمان کی سلامتی ہے آخ علی ایمان ایمان کی خبر دیجئے ایمان کیا ہے ایمان کی سلامتی کس چیز پر قائم اعمال کی قبولیت ایمان پر ہے روزے کی قبولیت ایمان پر ہے شب قدر کا قیام ایمان پر موقوف ہے رمضان کی تمام راتوں کا قیام ایمان پر موقوف ہے یہ ایمان کیا ہے المان اور ملائی گت ہی وہ قطب ہی وہ رسو ہی وہ سکن نبی قدر بل یوم نبل قدری فری رہی و شر رہی ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو مانو اللہ کی کتابوں کو اللہ کے رسولوں کو فرشتوں کو روز آخرت کو اور تقدیر کو خواب وہ تمہارے حق میں اچھی ہو یا بری ہو یہ ایمان ہے اور ایمان کی اس تعریف میں رسول اللہ علیہ وسلم نے چھ چیزوں کا ذکر کیا اب ان چھ چیزوں کے بارے میں ہماری سوچ کیا ہے ہماری فکر کیا ہے ہمارا عقیدہ کیا ہے یہ ہے سب سے اہم مسئلہ کہ اللہ کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں اللہ کے بارے میں ہماری سوچ کیا ہے اللہ کے رسول کے بارے میں کیا سوچ اللہ کی کتابوں کے بارے میں کیا سوچتے فرشتوں کے بارے میں کیا جانتے اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی معرفت ضروری ہے کوئی شخص اس بنا پر معذور قرار نہیں دیا جائے گا کہ وہ یہ کہہ دے کہ میں نہیں جانتا میں تو ان پڑھ ہوں ظاہر ہوں نہیں یہ تو ایمانیات ہے ان تمام کا علم ان کی معرفت اور صحت عقیدہ صحت فکر یہ ضروری ہے سب سے پہلی بنیاد ایمان باللہ کی اور ایمان باللہ کے بعد پہلو ایسے ہیں کہ اگر ان پر غور کر لیا جائے تو پورا ایمان اس ایک بنیاد میں موجود اور قائم ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کی معرفت یہ پورے دین کی بنیاد اور یہ معرفت جتنی زیادہ ہوگی اور جتنی صحیح ہوگی اتنا ہی انسان دین میں تقوا میں اور پرہیزگاری میں آگے ہو رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ انی عالم باللہ واتقاکم للہ واخشاکم کو و کہ تم سب سے زیادہ اللہ کی معرفت مجھے حاصل ہے اور تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا بھی میں وہ اللہ کی معرفت جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی زیادہ اللہ کا خوف اتنا ہی بڑا انسان مستقی اور پرہیزگار ہو اور یہ خوف حقیقت میں شراط مستقیم کی زمانت جب اللہ تعالیٰ یہ خوف پیدا کر اس خوف کا معنی یہ ہے کہ باقی تمام خوف دل سے نکل گئے انسان کا حق پر نہ آنا یا شراط مستقیم کو قبول نہ کرنا بعض اوقات اس کی بنیاد طرح طرح کے خوف ہوتے ہیں برادری کا خوف معاشرے کی تعین و ملازمت کا خوف کہ میں نے پوری زندگی اس کام کو چھوڑے رکھا اب حد میرے سامنے آ گیا ہے اس پر عمل کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے یہ بھی خوف ہے لیکن جب اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے تو انسان ان تمام خوفوں سے بے نیا اور یہ ضمانت ہے سراج مستقیم اللہ اللہ نے فرمایا یا ایو اللہ دینا من ان سب تک اللہ ججانت فرقان اے ایمان والو اگر تم صرف اللہ سے ڈرو باقی ہر قسم کا خوف اپنے دلوں سے نکال دو تو اللہ خود تمہیں فرقان دے دے فرقان کی دولت عظیم الشان د جس سے انسان بدرجہ عدم یہ صلاحیت حاصل کر لے گا کہ حق اور باطل میں تمیز کر سکے فرق کر سکے یہ فوقان اسی چیز کا نام ہے کہ انسان حق اور باطل میں فرق کر سکے تو فرمایا کہ اللہ تمہیں فرقان دے دے گا اور یہ بہت بڑی دولت دنیا کی کوئی نعمت اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی ورنہ بے شمار دیندار لوگ ایسے ہیں کہ جن کے سامنے حق موجود ہے لیکن باطل کی ملما سازی کے ساتھ حق اور باطل میں ہی نہیں کوئی فرق کرنے کی قوت ہی نہیں نہ عقیدے کے بعد میں نہ عمل کے بعد میں ہمارا ایک معاشرہ ہے اس معاشرے میں دو شخص ایک عبادت گزار ہے تحجد گزار ہے دوسرا دنیا دار ہے لیکن کاروبار دونوں کے سودی ہیں ہم عبادت گزار سود خور کا احترام کرتے ہیں اور دنیا دار سود خور سے نفرت کرتے ہیں اللہ نے بصیرت چھین لی اور یہ چیز یہ سوچ یہ شریعت کے منافی دین کی نگاہوں میں دونوں برابر ایک تحجر گزار ہو نیک ہو روزے دار ہو کروڑ ہار روپیہ اللہ کے نام میں خرچ کرنے والا ہو لیکن اگر وہ سود کا ایک لکما بھی کھاتا ہے تو وہ ویسا ہی ہے جیسا وہ سود ہو جو نہ عبادت کرتا ہے نہ روزے رکھتا ہے نہ نمازیں پڑھتا ہے نہ تحجد گزار ہے عیاش ہے زمانے کا بدلا دونوں بالکل برابر ایک ہی سطح کے وہ عبادت نہیں کرتا اور یہ عبادت کرتا ہے لیکن اس کی عبادت اس کے لیے قطع کوئی فائدہ نہیں کیونکہ رسول اللہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ داخل ہو جائے ایک لقمہ تو اللہ تبارک کو اس کی چالیس دن کی کوئی عبادت قبول نہیں کرے گی اب بتائیے اس پر جو پرہیزگاری کا لیبل لگا ہوا ہے اور ہم اس کی ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کر اس کا احترام کر رہے ہیں کس بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان دونوں کے لیے ہے کہ سود کے ستر دروازے ہیں اور سب سے ہلکا دروازہ یہ ہے سب سے ہلکا باب کہ کوئی شخص اعلانیہ اپنی والدہ کے ساتھ نکاح کر یہ تو نہیں کہ بدماش سود کھائے تو وہ نکاح کر رہا ہے اور پرہیزگار کھائے وہ کچھ نہیں کر رہا نہیں دونوں کی سطح بالکل برابر یہ چند ظاہری خول ہے جن کی بنیادوں پر ہم نیکی اور بدی میں تمیز نہیں کر سکتے اللہ نے فرمایا ان سب کا کو اگر تم اللہ سے ڈر جاؤ جج اللہ تم فرقان ہے تو اللہ تم کو فرقان دے دے ہم مذہب کے رنگ میں بعض بدعات کو عبادت سمجھتے ہیں ایک عمل معاشرے میں ترویج پا چکا ہے اسے ہم نیکی سمجھتے ہیں بعض یہ ہم سے ہماری دینی مصیبت چھین لیتے ہیں اس لیے کہ فرقان نہیں اور فرقان اس لیے نہیں کہ اللہ کا خوف نہیں اللہ کا خوف اس لیے نہیں کہ اللہ کی پہچان نہیں اس دور میں بھی ایسے شوق دباد موجود ہیں جو آپ پر یہ کہہ کے ڈاکے ڈالتے ہیں کہ ہم ہر قسم کا غیب جانتے ہیں اپنے اپنے بارے میں کہتے ہیں ہر قسم کا غیب ہم جانتے ہیں کسی وقت آ کے آزما لو چاہے لوگ امتحان دینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں بتائیے حضرت صاحب رات ہم نے کیا کھایا حضرت صاحب بتائیں گے تم نے فلاں چیز کھائی ہاں واقعی کھائی رات میں کس کس سے ملا فلاں سے ملے فلاں سے ملے فلاں سے ملے ہاں واقعی ملا یہ اعتبار بڑھتا جا رہا رات میں جھگڑا ہوا ہاں فلاں سے جھگڑے تھے باقی جھگڑا سب غیر کی خبریں حضرت صاحب آپ تو گھر میں موجود نہیں جی ہاں اسی لیے ان کا دعویٰ ہے کہ میں جانتا ہوں ایسے شور داد اس دنیا میں موجود لکھوں ہاں اور کروڑ ہاں کا ان کا حلقہ ہے وہ ان کے محقطب ہیں ان کو عالم الغیر سمجھتے ہیں ان کو بڑی اللہ سمجھتے ہیں بہت بڑا پیر مانتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے بصیرت چھین کر فرقان کی دولت سے محروم کر کے اس کی مت ماری ہوئی کسی چیز کو نہیں جانتے صرف قرآن و حدیث کو جانتے اور قرآن و حدیث پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک بتانا کہ ہر فرمان اور اس کے ہر حکم کو مانے جب اللہ نے فرما دیا کہ کل یخن منفی من فی الارض الغیب وہ اللہ کہ اے پیغمبر کہہ دیجیے ہاں کوئی آسمانوں کی مخلوق ہو یا کوئی زمینوں کی مخلوق ہو علم غیر کسی کو حاصل نہیں ان اللہ سوائے اللہ تو اس فرمان نے ان تمام شرط آبادوں پر ترار دی کہ اللہ کے سوا علم غیب کسی کو حاصل نہیں کوئی اپنے بارے میں دعویٰ کرے تو وہ بھی جھوٹا ہے اور کسی کے بارے میں دعویٰ کرے تو وہ بھی جھوٹا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ایسے لوگ تو موجود ہیں جو غیر کی خبریں باقاعدہ دیتے ہیں تو بھائی ان کے جھوٹے ہونے میں کوئی شک نہیں اور جہاں تک تعلق ہے غیر کی خبریں بتانے کا تو وہ صرف اس لیے ہے اس بنیاد پر ہے کہ ان کے رابطے شیطانی قوتوں کے ساتھ شیطان جو ہے وہ انسان کو گمراہ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں چھوڑتا اگر ایک انسان کا یہ اعتقاد بن جائے کہ ہمارے حضرت جی عالم الغیب ہے تو وہ اسی اعتقاد کو لے کر چلے گا اور اسی بنیاد کو اس کو گمراہ کر دے گا رسول اللہ ان کی حدیث ہے کہ جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا شیطان بھی پیدا ہوتا ہے اور وہ ساری زندگی اس کے ساتھ گزارتا اس کے ساتھ رہتا وہ انسان سویا ہوا ہے شیطان اس کے ساتھ انسان بازار میں ہے شیطان ساتھ دکان میں ہو مسجد میں ہو شیطان بالکل ساتھ ساتھ رہتا اسے اس انسان کے ایک ایک لمحے کی خبر ہے اور جب کوئی ایسا انسان کسی حضرت جی کی درگاہ میں جاتا ہے کہ یہ معلوم کروں کہ یہ غیر کی خبریں دے سکتا ہے نہیں دے سکتا تو اس انسان سے پہلے اس کا شیطان وہاں پہنچ جاتا ہے اس حضرت جی کے پاس وہ عمل ہے وہ شوق کا بادیت ہے کہ اس قسم کی شیطانی قوتوں کے ساتھ اس کے مکمل راستے اب اس انسان نے جو کچھ کیا جو کچھ کھایا جس سے ملا جس سے جھگڑا وہ ساری رپورٹ پہنچ جاتی ہے اور وہ اس کے سامنے بیان کر دیتے وہ سمجھتا عالم الغیب ہے حالانکہ شیطانی قوت کے دھیرے سایا آیا ہے اگر صحیح ایمان بلنا ہو ایمان بل رسول ہو ایمان بل کتاب ہو تو انسان کا عقیدہ ایک پہاڑ کی طرح ٹھوس ہو جائے کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ مجھے ولی مانو میں زہر کی نماز کراچی میں پڑھتا ہوں اور اثر کی نماز بیت اللہ میں پڑھتا ہوں ہم کہیں گے تم کزاب ہو جھوٹے ہو اس قسم کی صلاحیت اللہ نے انسانوں کو نہیں دی اگر واقعی تم میں ہے اور تم ہمیں کر کے دکھا بھی دو تو پھر بھی ہمارا احتجاج اس پہلو بڑھے گا کہ تم اور جھوٹے یہ ایمان باللہ اللہ نے فرمایا کہ نیک لوگ کون ہیں اولیاء اللہ کون ہے فرمایا کہ اللہ اللہ لا خوف جو پر ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے وہ ایماندار اس قسم کے قدر اس قسم کی شوکنا بازیاں ہوا میں اڑنا سمندروں کی سطح پر چلنا یہ ولایت کی نشانیاں اور اس بنا پر اگر ہمارے عقیدے کمزور ہو رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنے عقیدوں کو محاسبہ کریں کیونکہ عقیدے کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں نہ کوئی ہمارا عمل ہے نہ کوئی ہمارا ایمان ہے ورنہ زمانے کے سب سے بڑے شوق داداس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال عالم کہا کہ جب وہ چلے گا اس کے ساتھ جنت ہوگی اس کے ساتھ جہنم ہوگی اس کے پاس ایک بہت بڑی فوج ہوگی اس فوج کی جہاں نگاہیں پڑے گی وہاں اس کا قدم پڑے گا کسی زندہ کو چلتے ہوئے دیکھے گا اسے کہے گا مر جا وہ مر جائے گا کسی قبرستان سے گزرے گا کسی قبرستان کے مردے کو کہے گا کہ زندہ ہو جا وہ زندہ ہو کر کھڑا ہو جائے گا تم تو کہو گے کہ وہ پیرارے پیر ہے یہ ولی اللہ ہے یا ولی اعظم ہے لیکن محمد الرسود اللہ نے فرمایا کہ وہ دجال اعظم اور جن کا ایمان سچا ہوتا ہے وہ قدم اس ورگلانے میں نہیں آتے جس مہدی کا ذکر ہوتا ہے رسول اللہ وسلم کی حدیثیں سے موجود ہے کہ جب وہ اس تجال کے بارے میں سنے گا تو اس تجال کا کلا کلا کرنے کے لیے اس کا خاتمہ کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے گا اور دجال کے سامنے پہنچ جائے گا دجال کے ہماری دجال کو خبر دیں گے کہ حضرت اس پورے معاشرے میں صرف یہ شخص آپ کو ایمان نہیں لاتا تو جال کہے گا اگر میں تم کو اسی وقت مار دوں پھر بھی میری قدرت پر ایمان نہیں لاؤ گے کہے گا نہیں لاؤ لیکن لوگ کہیں گے کہ آپ مار بھی سکتے ہیں کہے گا ہاں میں مار بھی سکتا ہوں وہ صرف لط کہے گا مر جا وہ وہی مر جائے گا پھر وہ کہے گا زندہ ہو جا وہ زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے لوگوں کا اعتقاد بڑھ جائے گا کہ حضرت صاحب مار بھی سکتے ہیں زندہ بھی کر سکتے ہیں لیکن اب زندہ کرنے کے بعد ان سے پوچھے گا کہ اب تم نے مانا یا نہیں مانا وہ جواب دیں گے یہ عقیدہ کہ میرا اعتقاد پہلے سے بھی بڑھ گیا ہے کہ تم اور سجاڑ کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم نے تمہاری خبر دے دی یہ زمانے کا سب سے بڑا شوق بات اس قسم کی شوق دہ بادیاں اگر ولایت ہیں تو پھر دجال کو ولی اعظم اور پیرانے پیر ماننا پڑے گا ویسے بے شمار کرتب دکھائے گا لیکن نہیں ایمان کس چیز کا نام ہے ولایت کیا ہے ایک انسان کی عظمت کیا ہے اللہ دین میں وکان وہ کام جو اللہ پر سچا ایمان رکھے اور پرہیزگار ہو ہر لحظہ ہر قدم اللہ سے ڈرتے رہے خلوت میں ہو جلوت میں ہو کاروباری مرکز میں ہو مسجد میں ہو گھر میں ہو گھر سے باہر ہو اللہ کا خوف ان کے دلوں پر غالب رہے وہ ہے اللہ کے دوست اور یا اللہ تو یہ فرقان کہ اللہ تمہارے بتا نا تمہیں ایک ایسی دولت دے ایسی نعمت دے کہ تم حق اور باطل میں تمیز کر سکو فرق کر سکو یہ حاصل ہوگی اللہ کے خوف سے یا یہ حمل عام ان سب اللہ اگر تم اللہ سے ڈر جاؤ گے جب اللہ تم فرقان ہو تو اللہ تم کو فرقان دے حق کیا ہے باطل کیا ہے صداقت کیا ہے جھوٹ کیا ہے توحید کیا ہے شرک کیا ہے سنت کیا ہے بنا کیا ہے ان تمام چیزوں میں فرق اللہ تمہیں سمجھا دے اس سمجھانے سے مراد یہ ہے کہ قرآن حدیث کا علم تمہیں سکھا دے گا شرح صدر فرما دے گا کہ قرآن قرآن و سنت کا سچا تاکیدہ اور کھڑا علم اللہ تم کو عطا کر دے گا لیکن اس خوف کی بنیاد اللہ کے در کی بنیاد میں نے عرض کیا کہ اللہ کی پہچان ہے اللہ کی معرفت ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کی معرفت ہے لہذا اس معرفت کو حاصل کیجیے یہ ایمان باللہ جو ہمارے عقائد کی بنیاد ہے اور تمام اعمال کی بنیاد ہے جتنا زیادہ قرآن و حدیث کے ساتھ تعلق ہوگا اتنا ہی زیادہ اللہ کی معرفت حاصل ہوگی اور یہ اللہ کی معرفت صحیح اور سچی معرفت اللہ تعالیٰ کو ویسا ہی ماننا جیسا محمد الرسول اللہ عالم نے مانا صحابہ اکرام نے مانا یہ بڑی عظیم الشان دولت ہے اور ہماری ہدایت کی کنجی اس کے بغیر ہم گمراہ ہیں اگر اللہ کی پہچان نہیں تو ہم گمراہ ہیں پھر کوئی چیز درست نہیں نہ ایمان بل رسول نہ ایمان بل قدر نہ ایمان بل کتاب سنت نہ نمازیں نہ روزے پہلا اللہ تعالیٰ کی صفات جو قرآن و حدیث میں بیان ہے ان صفات کے معنی ان کا مفہوم یہ تمام چیزیں ہمیں اس طرح ہمارے سامنے ہونی چاہیے گویا ازبر بنیادی طور پہ جو رسول اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کے نام میں بیان کیے ہیں وہ نام ہمیں یاد ہونے چاہیے اور یہ بڑے نقطے کی بات ہے وہ نام یاد ہو ان ناموں کو روز پڑھے خوب پڑھے اور ان ناموں کے معنی حاصل کریں کہ اللہ کی خلاص سے اس کا یہ معنی جب وہ معنی ہمارے سامنے ہوگا تو اس کے تمام تصاویر اللہ ہمیں سکھا دے گا جب ہمیں یہ معلوم ہوگا ہو اللہ اللہ کہ کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے تو معنی یہ ہوگا کہ ہر قسم کی عبادت وہ چھوٹی ہو بڑی ہو سجدہ ہو قربانی ہو محبت ہو خوف ہو نظر و نیاز ہو کوئی بھی عبادت ہو ان تمام عبادات کا مستحق اللہ ہے کیونکہ اللہ نے فرما دیا کہ اور کوئی الہ نہیں صرف ایک اللہ الہ ایمان کی بنیاد بن جائے گی جو اللہ پاک نے فرمایا ان من نبی اقال ہوں ربول اللہ کہ جو جن لوگوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور صرف کہا ہی نہیں بلکہ اس پر ڈٹ گئے استقامت کا مظاہرہ کیا اس پر استقلال کا عظیمت کا سچا مظاہرہ کیا یہ استقلال ہے اور یہ استقامت ہے جب اللہ نے فرما لیا کہ میں علا ہوں اور کوئی علا نہیں تو اس پر ڈٹ جاؤں ڈٹ جانے کا معنی یہ ہے تمام قسم کی عبادت ہوئی جو بھی خدا الحدیث میں بیان ہے ان کا مالک ان کا حقدار صرف ایک اللہ اور کوئی نہیں اللہ حاضر بیاض تمام صفات ان تمام صفات کو پڑھیے ان کو سمجھیے ایک ایک صفت پر ٹھہریے کہ اس صفت کے عملی مقابلے کیا ہوتے تو جتنا زیادہ اس بات کی معرفت ہوگی اتنا ہی زیادہ توحید اور اللہ تبارک مطالعہ کی معرفت اور اس کی پہچان حاصل ہوتی اور یہ ہماری ہر نیکی کی بنیاد اور کنجی تمام ایمانیات تمام عبادات تمام معاملات اسی چیز پر قائم اور منحصر ہیں اور اس کی معرفت اس کی صحیح پہچان اور صحیح علم آپ کو تب حاصل ہوگا جب آپ عملی طور پر اللہ تعالیٰ کی انصفات کے ساتھ رابطہ قائم کریں گے ان کو پڑھیں گے ان کو یاد کریں گے اگر آج ہم شمار کریں تو ہم میں سے بہت کم ایسے ساتھی ہوں گے جن کو اللہ کی ان ننانوے صفات کا علم ہوگا جن کو یہ ننانوے اسمائے حسنا یاد ہوں گے بہت کم ہوں گے پھر بتائیے ہم نے اللہ کی معرفت تو حاصل نہ کی باقی کیا بچا ہمارے پاس اس لیے ہماری اولی کوشش اللہ تعالیٰ کی مار کو سلسلے میں اسمائے حسنہ یاد کرنے میں ہونی چاہیے یاد کریں ان کے معنی سمجھیں ان پر غور کریں اور ہر روز پڑھیں بار بار پڑھیں تاکہ ایمان مستحکم ہو عقیدہ ٹھوس ہو کہ اسماء حسنہ کا ورز بذات خود ایک بہت بڑی نیکی اور بہت بڑی عبادت ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان میں اللہ کا وہ اس بھی ہے جو اس میں آگم ہے اس کو انسان پڑھ لے اور پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگے اللہ دے دے گا عطا فرما دے اسماء حسنا پڑھ لو اپنے گناہوں کو بچوا لو حسنا پڑھ لو اپنا کاروبار مانگ لو دنیاوی معاملات کا سلجھاؤ مانگ لو آخرت مانگ لو دین مانگ لو ہدایت مانگ لو جو بھی مانگو گے رسول اللہ صلی اللہ عطا کرتے توحید بھی ہے دین بھی ہے دنیا بھی ہے عقیدہ بھی ہے عمل بھی ہے ان تمام چیزوں کی بنیاد یہ اللہ تعالیٰ کی پہچان ایمان بھی اس لیے فرمایا کہ ان ہمارے انینا آن بلّہ کہ سچے ایماندار تو وہ ہیں جو اللہ کو صحیح معنی میں مان لے تو آئیے صحیح معنی میں ماننے کا ہم آغاز کریں اللہ کے ان ننانوے ناموں کو یاد کریں تو بڑی بات نہیں بہت سہل اور بڑا آسان مسئلہ ہے لیکن اس آسان مسئلے میں انشاءاللہ توحید اور توحید کے سارے دروازے ہم پر منکش روشن اور واضح ہو جائیں اللہ ہمیں توحید کی دولت عطا فرمائے اپنی معرفت سچی معرفت اور کھڑی معرفت عطا فرما اور وہ ایمان باللہ ہم کو عطا فرما دے جو رسول اللہ علیہ وسلم کا ایمان تھا صحابہ کلام کا ایمان تھا جس طرح اللہ کے رسول نے مانا رسول اللہ وسلم کے صحابہ نے مانا ویسا ایمان ہمیں عطا جاتا ری میں